ایمان کو مضبوط کرنا ایک صفر چھ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا جب کوئی اسلام کی تعلیمات اور دوسروں کی زندگی کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ واضح طور پر دیکھ سکتا ہے کہ لوگ تین طریقوں سے ہر نعمت کو استعمال کر سکتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور ہر انتخاب کے نتائج پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کو گناہ کے طریقوں سے استعمال کریں یہ دونوں جہانوں میں ممکنہ سزا کا باعث بنے گا اس دنیا میں ان کی نعمتیں ان کے لیے لانت اور ان کی مشکلات اور مسائب کا سبب بنے گی مثال کے طور پر جو اپنے بچے کی پرورش ناجائز پر کرتا ہے اسے معلوم ہوگا کہ اس کا بچہ اس کے لیے مصیبت اور پریشانی کا باعث بنتا ہے باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے من موڑے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کے استعمال کا دوسرا طریقہ ان طریقوں سے ہے جنہیں اسلام نے باطل سمجھا ہے اس میں برکات کو ایسے طریقوں سے استعمال کرنا شامل ہے جو گناہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کے نتیجے میں کوئی اچھا کام ہوتا ہے اس طرح کا برتاؤ لوگوں کے لیے آخرت میں بڑی پشمانی کا باعث ہوگا خاص طور پر جب وہ ان لوگوں کو ملنے والے انعام کا مشاہدہ کریں جنہوں نے اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا مزید برآں کسی کی برکات کو فضول طریقوں سے استعمال کرنا ان کے حق میں قیامت کے ترازو کو ٹپکنے سے روک سکتا ہے جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کا استعمال فضول طریقوں سے کرنا بھی اس دنیا میں تناؤ اور اضطراب کا باعث بنتا ہے مثال کے طور پر جو اپنا وقت فضول طریقوں سے استعمال کرتا ہے اسے اکثر زیادہ تناؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ دلائل ان لوگوں کی نسبت جو اپنا وقت فضول طریقوں سے استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی ضرورت سے زیادہ دولت کی تلاش میں رہتے ہیں وہ اکثر ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں جو صرف اپنی ضروریات کے مطابق تلاش کرتے اور استعمال کرتے ہیں انسان کو جو دنیاوی نعمتیں عطا کی گئی ہیں اسے استعمال کرنے کا آخری طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرے یہ در حقیقت اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اس وجہ سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے باب چودہ ابراہیم آیت سات اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور احسان کروں گا مزید برآں اس طرح کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور اسی وجہ سے دماغ اور جسم کو سکون ملتا ہے باب تیرا اللہ آیت اٹھائیس بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے جس نے اس طرح کا برتاؤ کیا اس نے ان کی تخلیق کا مقصد پورا کر دیا اور اس لیے وہ دونوں جہانوں میں اچھی بامقصد اور بامقصد زندگی گزارے گا باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے آخر میں یہاں تک کہ جب اس شخص کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسے صبر کے ساتھ جواب دینے اور مزید برکات اور اجر حاصل کرنے کے لیے صحیح رہنمائی ملے گی وہ انستیزیا کے تحت مریض کی طرح ہوں گے جو علاج کے درد کو محسوس نہیں کرتا ہے جو ان کا انتظام کیا جا رہا ہے یعنی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ان کا دل ہمیشہ سکون میں رہے گا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے یہ تین طریقے اور نتائج ہیں جو ان نعمتوں کو استعمال کر سکتے ہیں جو انہیں عطا کی گئی ہیں یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو کس طریقے پر عمل کرنا چاہیے ایمان کو مضبوط کرنا ایک صفر سات میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا لوگ اکثر ان چیزوں کو الجھا دیتے ہیں جن پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اور ان چیزوں کے ساتھ ان کا کنٹرول ہوتا ہے اور ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں اس الجھن کے نتیجے میں وہ صحیح ذہنیت اور طرز عمل کو اپنانے میں ناکام رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ذہنی سکون حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں جو اسلام پیش کرتا ہے اس کے بجائے ان کی الجھنوں کی وجہ سے وہ ایک غیر متوازن ذہنی اور جسمانی حالت اختیار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت کم وقت میں انتہائی موڈ سے دوسرے موڈ میں جھول جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ذہنی عارضے جیسے تناؤ اضطراب اور ڈپریشن کا سامنا ہوتا ہے اس نتیجے سے بچنے کے لیے کچھ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کسی کی زندگی میں دو عناصر ہوتے ہیں پہلی وہ چیزیں ہیں جو ظاہری ہیں اور ان پر قابو نہیں ہے جیسے بیمار پڑنا یہ چیزیں تقدیر اور رضائے الہی سے جڑی ہوئی ہیں اور ان کو ٹالا اٹالا نہیں جا سکتا دوسرا انصر اندرونی ہے اور کسی کے رویے سے جڑا ہوا ہے اس پر ایک شخص مکمل کنٹرول رکھتا ہے اور یہ وہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا الجھن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی یہ سمجھنے میں ناکام رہتا ہے کہ وہ اپنے طرز عمل پر کنٹرول رکھتے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ ایک متوازن ذہنی کیفیت کو اپنانے میں ناکام رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ضرورت سے زیادہ خوش مانی پرجوش آسانی کے وقت اور ضرورت سے زیادہ اداس مانی غم مشکلات کے وقت اس کے بجائے وہ اپنے رویے پر قابو پانے میں ناکام رہتے ہیں اور اس کے بجائے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے یہ ان کے قابو سے باہر ہے اور تقدیر کا حصہ ہے بالکل اسی طرح جیسے وہ بیرونی حالات کا سامنا کرتے ہیں اپنے اپ پر قابو نہ رکھنے کے نتیجے میں وہ معمولی باتوں پر خوش ہو جاتے ہیں اور معمولی اور معمولی باتوں پر انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں جب بھی وہ اپنے انتہائی رویے سے صحت یاب ہوتے ہیں تو وہ صرف اپنے کندھے اچکاتی ہیں اور تبصرہ کرتے ہیں کہ زندگی ایسی ہے اور یہی ہے نتیجے کے طور پر وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے رویے میں بہتری نہیں لاتے اور نہ ہی اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے رویے کی ذمہ داری نہیں لیتے اور اس کے بجائے سے ان چیزوں کے ساتھ رکھتے ہیں جن پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے یہ ایک ناقابل یقین حد تک بدتمیزی اور احمقانہ رویہ ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے برے رویے اور رویے کے لیے اللہ تعالیٰ کو جو تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ہے کو مورد الزام ٹھہراتا ہے حالانکہ ان کا طرز عمل مکمل طور پر ان کے قابو میں ہے جب کوئی یہ رویہ اختیار کرے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ ایک انتہائی مزاج سے دوسرے مزاج میں جھولنا اس دنیا کا ایک معمول ہے اور اسی طرح زندگی گزارنی تھی یہ ایک متوازن مسلمان کی زندگی کے مقابلے میں ذہنی طور پر غیر مستحکم شخص کے طرز زندگی کے زیادہ قریب ہے ایک ایسا توازن جس کا اسلام سکھاتا ہے نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کسی کو الجھنے سے گریز کرنا چاہیے کہ جس چیز پر ان کا اختیار نہیں ہے اس پر ان کا مکمل اختیار ہے یعنی ان کے رویے اور رویے پر ان دونوں میں فرق کرتے ہوئے ایک مسلمان اپنے تجربات سے سیکھ سکتا ہے اور سیکھ سکتا ہے اور اسلامی علم کی مدد سے وہ ایک متوازن ذہنی حالت اختیار کرے گا جس کے تحت وہ شدید مزاج سے بچیں گے یہ اس دنیا میں امن اور دماغ کی طرف جاتا ہے باب ستاون الحدید آیات بائیس تیئیس زمین پر اتمری درمیان کوئی آفت نہیں آتی مگر یہ کہ وہ ایک رجسٹر میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے وجود میں لائیں بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم اس چیز سے مایوس نہ ہو جا جو تم سے چھوٹ گئی ہے اور جس چیز پر تم خوش نہیں ہو رہے ہو اس نے تمہیں دیا ہے ایمان کو مضبوط کرنا ایک صفر آٹھ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کے لیے اسلام پر ثابت قدم رہنے اور اسلام میں ضد اختیار کرنے میں فرق کرنا ضروری ہے اگرچہ وہ ظاہری طور پر ایک جیسے دکھائی دے سکتے ہیں لیکن وہ بہت مختلف ہیں ایمان کی زد اندھی تقلید اور اسلامی علم کو سیکھنے اور اس پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے اسلام میں اندھی تقلید کو ناپسند کیا گیا ہے کیونکہ لوگوں کو اعلیٰ ذہنی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اور اس لیے انہیں چوپایوں کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے جو اندھی تقلید کرتے ایک مسلمان کو صحابہ کرام کی پیروی کرنی چاہیے اللہ ان سے راضی ہے جنہوں نے اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی باب بارہ یوسف آیت ایک سو آٹھ کہو یہ میرا راستہ ہے میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں میں اور میری پیروی کرنے والے لہذا ایمان کی زد مضبوط ایمان کا باعث نہیں بنتی یہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت پر ثابت قدم رہنے سے روکتا ہے جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے جیسا کہ قرآن کریم اور مقدس روایات میں بیان کیا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضدی مسلمان بعض صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتا ہے لیکن بلاخر دوسروں میں اس کی اطاعت کرنے میں ناکام رہے گا کیونکہ ان کے پاس اس کو حاصل کرنے کے لیے درکار مضبوط ایمان نہیں ہے اس کے علاوہ ایمان کی زد انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بہتر کرنے سے روکتی ہے کیونکہ وہ بہتر نہیں ہوں گے اگر اس کا مطلب ان کی عادات سے متصادم جبکہ اسلام میں ثابت قدمی ہر ایک کو جب بھی کچھ نیا سیکھتی ہے تو اپنے رویے کو بدلنے اور بہتر کرنے کی ترغیب دیتی ہے مثال کے طور پر زدی مسلمان مسجد میں اپنی نفلی نماز پڑھنا جاری رکھے گا اس کے بعد بھی کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ثابت شدہ روایت ہے کہ گھر میں اپنی نفلی نماز پڑھنا مسجد میں داخل ہوتے وقت ادا کی جانے والی دو رکتوں کے علاوہ اس کی تصدیق بہت سی احادیث سے ہوئی ہے جیسا کہ صحیح بخاری نمبر 6113 میں موجود ہے ایک ضدی مسلمان ان طریقوں پر بھی مضبوطی سے قائم رہے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں سے نہیں ہے چاہے اس کی روایات پر عمل کرتے ہوئے قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے دوسری طرف ایمان پر ثابت قدمی اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے میں جڑی ہوئی ہے یہ رویہ انسان کو اپنے رویے میں مسلسل تبدیلی اور بہتری لانے کی ترغیب دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں یہ مضبوط ایمان کی طرف لے جاتا ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے لیے مخلصانہ اطاعت گزار رہی لہذا یہی رویہ ایک مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے اگر وہ دونوں جہانوں میں ام اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے باب چھیالیس الحقاف آیت تیرہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ را راست پر رہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ایمان کو مضبوط کرنا ایک سو دس میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا قرآن پاک میں ایسی بے شمار صفات ہیں جو اسے کسی بھی دنیاوی کتاب سے ممتاز کرتی ہیں قرآن کریم کا یہ پہلو اتنا شدید ہے کہ اس کی بے شمار زندگیوں میں وضاحت بحث بھی نہیں کی جا سکتی لیکن ان میں سے چند ایک خوبیوں کا یہاں ذکر کیا جائے گا سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات صرف انسانوں کو نہیں کو ایک کھلا چیلنج دیا ہے اور نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اس الہی وحی کے نازل ہونے کے وقت موجود تھے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے ایک چیلنج دیا ہے وقت کے اختتام چیلنج یہ ہے کہ اگر لوگ یہ مانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہی نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک ایسا باب تیار کریں جو قرآن پاک کے کسی باب کا مقابلہ کر سکے باب دو البقرہ آیت تیس اور اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسا ایک باب لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو پوری عرض پر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اس قسم کا کھلا چیلنج دے سکتی ہو لیکن ایک ہزار چار سو سال پہلے قرآن کریم نے پوری کائنات کو یہ چیلنج دیا تھا اور آج تک یہ چیلنج نہ غیر مسلم جیت سکے ہیں اور نہ ہی انشاءاللہ اللہ کبھی مل سکے گا قرآن کریم کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں مستقبل کے واقعات کے نتائج بیان کیے گئے لیکن ان بیانات کے بارے میں زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس وقت نتائج ناممکن لگ رہے تھے مثال کے طور پر باب 48 الفتح آیت اٹھائیس وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے اور اللہ گواہ کافی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکہ کا پورا شہر اسلام تھا چنانچہ جب اہل مکہ نے یہ آیت سنی تو بدقسمتی سے ان کے نزدیک اسلام بہت کمزور ہے اس لیے وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا اور یقینی طور پر مکہ کی سرحدوں سے باہر نہیں پھیل سکے گا پوری دنیا اکیلے لیکن چند ہی سالوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ودا پورا کر دیا اس کی ایک اور مثال کس طرح قرآن پاک نے مستقبل کے واقعہ کی پیشین گوئی کی جو اس وقت ناقابل تصور تھا باب تیس اربن آیات دو پانچ میں پایا جاتا ہے رومیوں کو مغلوب کیا گیا ہے آس پاس کی زمین میں اور ان کے زیر تسلط ہونے کے بعد وہ انقریب غالب آ جائیں گے چند سالوں میں حکم صرف اللہ کا ہے پہلے اور بعد میں اور اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ غالب اور رحم کرنے والا ہے قرآن پاک کی یہ آیات ایسے وقت میں نازل ہوئی جب رومی عیسائی سے فارسیوں آگ پرستوں کے ساتھ جنگ میں تھے اس جنگ کی تصدیق کئی مستند تاریخی کتابوں سے ہوئی ہے اس وقت فارسی جنگ جیتنے کے راستے پر تھے ایک موقع پر روم خود فارسیوں سے گھرا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رومی بلاخر فتح یاب ہو کر حکومت کریں گے مکہ کے غیر مسلم جو خود بت پرست تھے انہوں نے فارسیوں کی حمایت کی اور اکثریت سے اتفاق کیا کہ رومیوں کا جیتنا ناممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی طرح ان آیات کو درست ثابت کیا اور رومیوں کو فتح کی اجازت دی ایک آخری مثال جو دنیا کے سائنسدانوں کو دلکش ہے باب اکیس الانبیاء آیت تینتیس میں نظر آتی ہے اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے ہے صدیوں سے نظریات پر رہے ہیں کہ نظام شمسی کو کس طرح ترتیب دیا گیا جیسے کہ چاہے سورج ساکن رہے اور زمین گرد گھومے یا اس کے برعکس صرف نسبتاً حال ہی میں تمام مختلف عقائد اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر اعتراض سورج چاند اور زمین سب اپنے اپنے محور پر گھومتے ہیں اور ایک مقررہ مدار میں ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار چار سو سال پہلے اس کا اعلان کر دیا تھا قرآن پاک کی سائنس سے متعلق تمام آیات کو آج سائنسدان آہستہ آہستہ ثابت کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ قرآن پاک ایک اور واحد سچے خدا اللہ برگزیدہ کے الفاظ ہیں جس نے اس کائنات کو اور اس میں موجود ہر چیز کو پیدا کیا ہے کیونکہ صرف ایک خالق ہی اپنی تخلیقات کی صحیح معنوں میں وضاحت کر سکتا ہے اگرچہ قرآن کریم کے بہت سے احکام لوگوں کو سمجھ نہیں آتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے قرآن کریم کی بعض آیات جن کی حکمت انسان پر مخفی تھی وہ اس وقت ظاہر ہوئیں جب معاشرہ ترقی کی ایک خاص منزل پر پہنچ گیا چونکہ پورا قرآن حکیم اور ہدایت کی کتاب ہے اس کو قبول کرنا چاہیے خواہ کوئی اس کے احکام کو سمجھے یا نہ سمجھے یہ صورتحال بالکل ایسے بچے جیسی ہے جو نزلہ زکام میں مبتلا ہو اور آئس کریم کا خواہش مند ہو لیکن والدین اسے نہیں دیتے بچہ پیچھے کی حکمت کو سمجھے بغیر روتا رہے گا لیکن جن کے پاس علم ہے وہ والدین سے متفق ہوں گے اگرچہ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے جیسے والدین کا فیصلہ بچے پر ظلم کر رہا ہے جب قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے گا تو یہ محسوس ہوگا کہ اس میں واضح اور لطیف دونوں معنی کے ذریعے برتری کے مختلف درجات موجود ہیں جن پر یہ بحث کرتا باب گیارہ آیت ایک یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات کو مکمل کیا گیا ہے اور پھر اس کی طرف سے تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جو حکمت اور باخبر ہے اس میں تاثرات بے مثال ہیں اور اس کے معنی سیدھے سادے انداز میں بیان کیے گئے ہیں اس کی آیت انتہائی فسی ہیں اور کوئی دوسرا متن اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا قرآن کریم نے پچھلی امتوں کے قصے بھی تفصیل سے بیان کیے ہیں حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ میں تعلیم یافتہ نہیں تھے اس نے ہر قسم کی بھلائی کا حکم دیا اور ہر قسم کی برائی سے منع کیا وہ جو ایک فرد کو متاثر کرتی ہیں اور جو پورے معاشرے کو متاثر کرتی ہیں تاکہ گھروں اور معاشرے میں امن و سلامتی پھیل جائے قرآن مجید نظموں اور کہانیوں کے برعکس مبالغہ آرائی جھوٹ اجھوٹ سے پاک ہے قرآن کریم کی تمام آیات خواہ چھوٹی ہوں یا لمبی فائدہ مند ہے یہاں تک کہ جب قرآن پاک میں ایک ہی کہانی کو دہرایا جائے تو اس سے مختلف اہم اسباق سیکھے جا سکتے ہیں دوسری تمام کتابوں کے برعکس قرآن پاک بار بار پڑھنے سے بور نہیں ہوتا اور حق کا متلاشی اس کے مطالعہ سے کبھی تنگ نہیں ہوتا قرآن پاک نہ صرف تنبیحات اور وعدے فراہم کرتا ہے بلکہ ان کی تائید غیر متزلزل اور واضح دلائل سے کرتا ہے جب قرآن پاک کسی بھی چیز پر بحث کرتا ہے جو تجریدی معلوم ہو جیسے صبر کو اپنانا تو یہ ہمیشہ اس پر عمل کرنے کا ایک آسان اور عملی طریقہ فراہم کرتا ہے یہ ایک سادہ لیکن گہرے طریقے سے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے اور ابدی آخرت کے لیے تیاری کرنے کی ترغیب دیتا ہے یہ دونوں جہانوں میں حقیقی کامیابی کے خواہش مند کے لیے سیدھا راستہ واضح اور دلکش بناتا ہے اس کے اندر موجود علم لازوال ہے اور اس کا اطلاق ہر معاشرے اور دور میں کیا جا سکتا ہے یہ ہر جذباتی معاشی اور جسمانی مشکل کے لیے شفا ہے جب اسے صحیح طریقے سے سمجھا جائے اور اس کا اطلاق کیا جائے یہ ہر ایک فرد پورے معاشرے کو درپیش ہر مسئلے کا علاج ہے صرف تاریخ کے اورات پلٹنے کی ضرورت ہے تاکہ ان معاشروں کا مشاہدہ کیا جا سکے جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیمات کو صحیح طور پر نافذ کیا تاکہ اس کے تمام محیط فوائد کو سمجھ سکے صدیاں گزر گئیں ابھی تک قرآن پاک میں ایک حرف کی بھی تدبین نہیں ہوئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا تاریخ کی کوئی اور کتاب اس معیار کی حامل نہیں ہے باب پندرہ الحجر آیت نو بے شک ہم نے ہی پیغام نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اور لازوال معجزہ ہے جو اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے لیکن اس سے صرف وہی فائدہ اٹھائے گا جو حق کی تلاش کرتا ہے جبکہ اپنی خواہشات کے متلاشیوں کو صرف سننا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے باب سترہ الاسرہ آیت بیاسی اور ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے لیکن یہ ظالموں کے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا ایمان کو مضبوط کرنا ایک ایک میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا وہی الہی کی دو قسمیں ہیں ایک اللہ تعالیٰ کے بالکل ٹھیک الفاظ ہیں جن کی نمائندگی قرآن پاک نے کی ہے دوسرا وہ الہام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے اسے حدیث کہتے ہیں جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خواہش سے کلام نہیں فرمایا باب ترپن ان نجم آیت تین نہ ہی وہ اپنی جھکاؤ سے بات کرتا ہے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سلیش روایات کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا جیسا کہ حدیث آیات کو ان کے صحیح تناظر میں بیان کرتی ہے جیسے وہ کیوں نازل ہوئے وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وغیرہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا واجب ہے باب انسٹھ الحشر آیت اور جو کچھ تمہیں رسول نے دیا ہے اسے لے لو اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز رہو اور باب تین علی عمران آیت اکتیس کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور باب چار النساء آیت انسٹھ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور باب چار النساء آیت اسی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حق اللہ کی اطاعت کی احادیث کی ضرورت کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک ہر چیز کی وضاحت نہیں کرتا اس لیے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہے مثال کے طور پر اسلام کے تین ستون واجب صدقہ حج اور فرض نماز فرض نماز جو کہ اسلام کا مرکزی رکن ہے قرآن کریم میں تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا ہے جیسے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن کریم میں بالکل بھی بیان نہیں کیا گیا ہے اوقات مبہم طور پر بتائے گئے ہیں لیکن تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا ہے واجب صدقہ کی صحیح مقدار قرآن کریم میں واضح نہیں ہے صرف وہی جماعتیں ہیں جو اس کے حقدار ہیں لیکن پھر بھی مختلف گروہوں کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی طرف رجوع کرنا چاہیے قرآن پاک میں حج مقدس کے صرف چند حصوں کا بہت اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے لیکن ہر مقام پر سرگرمیوں کی قطعی ترتیب کیا کرنا ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے بغیر اسلام کے پانچ میں سے تین ستون صحیح طور پر مکمل نہیں ہو سکتے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ روایات کی حفاظت فرمائی ہے باب پندرہ الحجر آیت نو یقیناً ہم نے نصیحت کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس آیت میں لفظ قرآن کا ذکر نہیں ہے اس کے بجائے یاد دہانی کا ذکر کیا گیا ہے جس میں وہی الہی کی دونوں قسمیں شامل ہیں قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایہ جن لوگوں نے قرآن پاک کو اگلی نسلوں تک پہنچایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو منتقل کیا اگر کوئی ایک کو رد کرتا ہے تو دوسرے پر شک پیدا کرتا ہے آخر میں جن لوگوں نے اسلام کو سب سے بہتر سمجھا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں اور انہوں نے واضح کر دیا کہ قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے بغیر صحیح طور پر نافذ نہیں کیا جا سکتا ان روایات کے بغیر قرآن مجید کی آیات کو ان کے صحیح سیاق و سباق سے ہٹا کر غلط تشریح کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں جو آیات کو واضح کرتی ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ ان کا اصل مطلب کیا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا عملی نمونہ ہے ایمان کو مضبوط کرنا اے ایک دو میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا لوگوں نے اکثر اللہ تعالیٰ کو ان دنیاوی حکمرانوں جیسا تصور کیا ہے جو اپنے عالی شان محلات میں آرام کی زندگی گزارتے ہیں ایسے حکمران عموماً اپنی رعایا سے بہت دور ہوتے ہیں تمام اغراض و مقاصد کے لیے وہ اپنے مضامین کی براہ راست رسائی سے باہر ہیں ان کی رعایا کے لیے ان تک پہنچنے کا واحد راستہ منتخب اور پسندیدہ درباریوں کے ذریعے ہے اور یہاں تک کہ اگر کوئی رعایا کسی درباری کے ذریعے اپنی درخواستیں پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ حکمران اکثر اس طرح کی درخواستوں کا براہ راست جواب دینے کے لیے بہت مغرور ہوتے ہیں یہ ایک درباری کے کام کا ایک پہلو ہے ایک حکمران کو اس کی رعایا کی درخواستیں پہنچانا اور رعایا کو حاکم کا جواب بھی پہنچانا چونکہ اللہ تعالیٰ کا تصور اکثر ایسے دنیاوی حکمرانوں کی صورت میں ہوتا ہے بہت سے لوگ اس غلط عقیدہ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عام انسانوں کی پہنچ سے بالا یہ عقیدہ مزید پھیل گیا کیونکہ بہت سے شریر لوگوں نے اس خیال کو پھیلانا فائدہ مند سمجھا اس کی وجہ سے عام لوگوں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ سے صرف طاقتور سالسوں اور سفارشیوں کے ذریعے ہی رابطہ کیا جا سکتا ہے ایک شخص کی دعا اللہ تک پہنچنے اور اس کی طرف سے قبول کرنے کا واحد طریقہ ان مقدس لوگوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اس کے پاس جانا تھا اس لیے ان مذہبی شخصیات کو تحفہ دینا ضروری سمجھا گیا جنہیں قیاس سے اللہ تعالیٰ تک کسی شخص کی دعائیں پہنچانے کی سعادت حاصل تھی باب گیارہ ہود آیت اکسٹھ اور سمبد کی طرف ان کے بھائی سالے کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی میں آباد کیا پس تم اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو بے شک میرا رب بہت قریب ہے جواب دے حضرت صالح علیہ السلام نے اس جاہلانہ نظام کی جڑ پر ضرب لگائی یہ اس نے دو حقیقتوں پر زور دے کر حاصل کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بہت قریب ہے اور یہ کہ وہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کی تردید کی کہ وہ بہت دور ہے انسانوں سے دور ہے اور اگر وہ براہ راست اس سے رجوع کرنا چاہتے تو وہ ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دیتا اللہ تعالیٰ بے شک ماورا ہے اور اس کے باوجود وہ ہر شخص کے بہت قریب ہے ہر کوئی اسے اپنے پاس ہی پائے گا ہر کوئی اپنے دل کی باطنی خواہشات اس سے سرگوشی کر سکتا ہے ہر کوئی اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے علانیہ اور نجی زبانی یا خفیہ طور پر پڑھ سکتا ہے مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کی دعاؤں کا براہ راست جواب دیتا ہے روحانی رہنماؤں کا مقصد اپنے طلبہ کو اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ سکھانا ہے اور اس کی وجہ سے وہ عزت کے مستحق لیکن ان کا کردار یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے طالب علموں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کھڑے ہو جائیں یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اس تک پہنچنے اور اس کی توجہ حاصل کرنے کا واحد راستہ ان سے گزرنا ہے یہ رویہ قرآن مجید کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے بالکل متصادم ہے ایمان کو مضبوط کرنا ای ایک تین میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا فرض نمازیں جو کہ اسلام کا مرکزی رکن ہیں چند حرکات سے بڑھ کر ہیں وہ در حقیقت اوم جزا کی نمائندہ ہے نماز کی ہر پوزیشن قیامت کے دن ایک مخصوص حالت کی عکاسی کرتی ہے نماز کے دوران سیدھا کھڑا ہونا یہ ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کر رہے ہوں گے تو وہ کیسے کھڑے ہوں گے باب تراسی المفین آیات چار چھ کا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایک زبردست دن کے لیے جس دن بنی نو انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھا ہے وہ اپنی عطا کردہ نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کرتا ہے جو اس کی رضامندی کے لیے ہے جیسا کہ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے لوگوں کے ساتھ سیدھے ہیں ان کے ساتھ ایسے سلوک کرنے سے جو وہ خود چاہتے ہیں کہ لوگوں سے سلوک کیا جائے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا آسان پائیں گے نماز میں رکو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ قیامت کے دن کسی شخص کو ان لوگوں میں سے ایک کے طور پر لیبل نہیں کیا جائے گا جنہوں نے زمین پر اپنی زندگی کے دوران رکو نہیں کیا تھا جب انہیں رکو کا حکم دیا گیا تھا باب ستتر المرسلات آیت اڑتالیس اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو تو وہ رکو نہیں کرتے اس رکو میں ہر حالت اور لمحے کے دوران اللہ تعالیٰ کے سامنے باطنی زبانی اور عملی سر تسلیم خم کرنا شامل ہے اس طرز عمل میں ناکام رہنے والے پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں ناکامی کا الزام لگایا جا سکتا ہے بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ لوگ کس طرح انتہائی خوف کے عالم میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے باب پینتالیس الجسیے آیت اٹھائیس اور تم ہر قوم کو خوف سے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھو گے ہر قوم کو اس کے نامہ امال میں بلایا جائے گا کہ آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے جو اس دنیا میں اللہ سبحانہ اوتال کی اطاعت کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے گھٹنے ٹیکنے کو آسان پائے گا آخر کار وہ لوگ جو اس دنیا میں نماز میں اور اپنی عملی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے میں ناکام رہے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے انہیں دی گئی ہے وہ سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اللہ تعالی قیامت کے دن باب اڑسٹھ القلم آیات بیالیس تینتالیس جس دن حالات سنگین ہو جائیں گے انہیں سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی لیکن ایسا کرنے سے روکا جائے گا ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت ان پر چھائی ہوئی ہے اور انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جب وہ ٹھیک تھے صحیح بخاری نمبر چار ہزار نو سو انیس میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبی کی ہے کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے سجدہ کرتے تھے وہ قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی پیٹ بہت سخت ہو جائے گی جب کوئی ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کرتا ہے تو وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں اس نیت سے لوٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرے ان کو جو دنیاوی نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے تاکہ انہیں سکون حاصل ہو دماغ اور جسم دونوں جہانوں میں اور کامیابی کے ساتھ قیامت کی مشکلات پر قابو پانا باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے آخر میں دن میں پھیلی ہوئی پانچ فرض نمازیں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ جب بھی کوئی قیامت کو بھول جائے تو اگلی نماز انہیں اس کی یاد دلائے گی اور اس کے لیے عملی طور پر تیاری کرنے کی اہمیت جب کوئی ان چیزوں کو اور اس سے زیادہ سیاق و سباق میں لے تو نماز کا مطلب دن میں چند بار حرکت کے چند کاموں کو مکمل کرنے سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے ایمان کو مضبوط کرنا ایک ایک چار میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا وقت کے ساتھ مسلمانوں کے ایمان کے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کو کیسے سمجھتے ہیں سالے پیش رو یہ سمجھتے تھے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو کسی کی زندگی کے ہر پہلو ہر صورت حال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہر نعمت کو براہ راست متاثر کرتا ہے لہذا انہوں نے اس ضابطہ اخلاق کو قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات سے سیکھا اور اس پر عمل کیا نتیجے کے طور پر انہوں نے آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کیا باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے اسلام کو چند روزانہ ہفتہ وار اور سالانہ عبادات اور عبادات کے سوا کچھ نہیں سمجھا اس نے انہیں ہر اس صورتحال سے نمٹنے کی ترغیب دی جس کا سامنا کرنا پڑا اور ہر نعمت جو انہیں ثقافت فیشن اور معاشرے کے مقرر کردہ معیارات کے مطابق عطا کی گئے اس کی وجہ سے انہوں نے قرآن پاک کو ایک خوشگوار راگ تک پہنچا دیا جسے سمجھنے یا اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے اسے اس چیز تک کم کر دیا جو دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے پڑی جاتی ہے جیسے کہ میاں بیوی اور بچے اس رویے نے انہیں ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کی ترغیب بھی دی جو انہیں دی گئی تھی نجتا ان کا ایمان ایک خالی خول کے سوا کچھ نہیں بن گیا جو عبادات سے مزین ہے لیکن ان کی زندگیوں پر کوئی عملی اثر نہیں ڈالتا یہ رویہ ایک اہم وجہ ہے کہ مسلمان جو اسلام کے بنیادی فرائض کو پورا کرتے ہیں ابھی تک ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں اگر یہی رویہ برقرار رہا تو جس طرح سابقہ قوموں نے آخرکار اپنی چند عبادات کو ترک کر دیا جیسا کہ وہ خالی عبادات کے سوا کچھ نہیں تھے اسی طرح مسلم قوم بھی پھر وہ خود کو غیر عملی مسلمان کہیں گے یہ صرف دونوں جہانوں میں مشکلات کا باعث بنتا ہے باب بیس تاہا آیات ایک ایک دو دو چار اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ میرے تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں ایک بار دیکھ رہا تھا اللہ فرمائے گا اس طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا اور اسی طرح آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اس رویہ اور نتائج سے بچیں تاکہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں صحیح طرز عمل اور ضابطہ حیات اپنا سکیں اس کے ذریعے ہی انسان کو دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسم کا سکون ملے گا باب تیرہ اللہ آیت اٹھائیس بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے ایمان کو مضبوط کرنا یہ ایک پانچ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسی ذہنیت میں پڑھنے سے بچیں جو کسی کو خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے روکتی ہے جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذہنیت میں اپنا موازنہ دوسرے لوگوں سے کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان سے بدتر دکھائی دیتے ہیں یہ ذہنیت صرف اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ وہ دوسروں کے بڑے گناہوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اپنی نافرمانی کو حقیر سمجھے یہ رویہ سستی کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے کیونکہ جب وہ دوسروں کے گناہوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور مخلوق کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر بنانے کی ترغیب نہیں دیتا وہ یقین کریں گے کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ بمشکل ہی اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے لیے اسلام کے بنیادی فرائض کو پورا کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں کو مسلسل دیکھتے ہیں جو ان سے بدتر دکھائی دیتے ہیں کسی کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ قیامت کے دن کسی کا فیصلہ دوسرے لوگوں کے ساتھ موازنہ پر مبنی نہیں ہوگا قیامت کے دن تمام لوگوں کے لیے معیار قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہے یعنی ہر شخص کے عمال کا موازنہ ان ذرائع ہدایت سے کیا جائے گا نہ کہ دوسرے لوگوں کے عمال سے پس ایک چور قیامت کے دن یہ دعویٰ کر کے سزا سے نہیں بچ سکے گا کہ اس نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا جیسے بہت سے قاتل جو قیامت کے دن موجود ہوں گے جس طرح قیامت کے دن کا معیار ہدایت کے دو ذرائع ہیں اسی طرح اس دنیا میں معیار بھی ہدایت کے یہی دو ذرائع ہیں لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے تشبیح دینے کے احمقانہ رویہ سے گریز کرے جو ان سے بدتر دکھائی دیتے ہیں اور ان کے امال کا قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے موازنہ کرنے کی بجائے خود کو درست کرنے کے لیے دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی کی خواہش رکھتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو بدتر لوگوں سے موازنہ کرنے سے وہ بہتر محسوس کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف دنیا میں مشکلات اور آخرت میں مشکل احتساب اور ممکنہ سزا کا باعث بنے گا باب بیس تاہا آیات ایک دو چار ایک دو چھ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ میرے تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں ایک بار دیکھ رہا تھا اللہ فرمائے گا اس طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا اور اسی طرح آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا ایمان کو مضبوط کرنا یہ ایک چھ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا بعض مسلمانوں نے سست روی اختیار کی ہے جس سے بچنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت میں کوشش کرنے سے پرہیز کرنا ہے جس میں یہ شامل ہے کہ اس نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو اس کی خوشنودی کے طریقوں سے استعمال کیا جائے جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اس پر اور اس کے بجائے دوسروں پر بھروسہ کریں کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے اور مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کریں یہ ان لوگوں کا رویہ نہیں تھا جو اسلام کو کسی اور سے بہتر سمجھتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان میں سے کسی نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی طرف سے دعا مانگ کر سستی نہیں کی انہوں نے اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت میں سخت جدوجہد جہد کی اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی طرف سے دعا کرنے کی درخواست کی اگر کسی نیک بزرگ کی دعا ہی کافی ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان سب کچھ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان نہ کرتے نو باب توبہ آیت ننانوے لیکن بدیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے قرب الہی اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں بلا شبہ یہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے اللہ قبول کرے گا ان کو اپنی رحمت کے لیے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہاں تک کہ اگر کوئی دوسروں سے پوچھے جو پرہیزگار نظر آتے ہیں ان کی طرف سے دعا کرے تب تک یہ ان کو فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے خلوص نیت سے کوشش نہ کرے اس سست روی کو اپنانے سے دعا کے تصور کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اسلام کے کسی بھی پہلو کا مذاق اڑانا اچھے نتائج کا باعث نہیں بنے گا جس طرح ایک عاقل انسان کسی کی دعا سے دنیاوی کامیابی کی امید نہیں رکھتا جیسے کہ امتحان میں کامیاب ہونا عملی کوشش کیے بغیر نہ ہی وہ دینی برکات حاصل کر سکے گا جیسے دماغ اور جسم دونوں جہانوں میں سکون بغیر کوشش کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت چاہے ہر شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کرے باب ترپن نجم آیت انتالیس اور یہ کہ انسان کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے ایمان کو مضبوط کرنا ایک ایک ساتھ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا کھلے فتنوں کے اس دور میں جن سے مسلمانوں پر مسلسل بمباری کی جاتی ہے بعض اکثر یہ کہتے ہیں کہ ان سے بچنے کی کلید دور ہو جانا ہے جیسے کہ اسلامی قوم میں منتقل ہونا آخد کو اور اپنے خاندان کو الگ تھلگ کرنا جیسے کہ گھریلو تعلیم اگرچہ یہ ممکنہ حل برے نہیں ہیں کیونکہ یہ دنیا کے فتنوں اور فتنوں سے بچنے میں ایک حد تک مدد کر سکتے ہیں لیکن یہ بنیادی حل نہیں ہے فرار کی قسم کی ذہنیت کو اپنانے میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کوئی اپنے خاندان کے ساتھ الگ تھلگ غار میں نہ جائے اور کبھی ابرے نہ ہو ان فتنوں اور فتنوں سے مسلسل بچنا ممکن نہیں ہے جلد ابدیر ایک مسلمان کو کسی نہ کسی شکل و صورت میں ان کا سامنا کرنا پڑے گا مثال کے طور پر اس میں کوئی شک نہیں کہ واحد صنف کے اسکول مکس اسکولوں کے مقابلے اپنے نتائج میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں پھر بھی ایک دن ضرور آئے گا جب ایک طالب علم اپنی زندگی کے دوران مخالف صنف کا سامنا کرے گا سوشل میڈیا کے اس دن اور دور میں کسی کو شیطانی فتنوں اور فتنوں میں پڑھنے کے لیے اپنا خواب گاہ چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہ اگر کوئی خاندان کسی اسلامی ملک میں چلا جائے جسے آج کل تلاش کرنا ناممکن نظر آتا ہے پھر بھی انہیں ان فتنوں اور فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ہر ملک اور شہر کی اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے کیا حاجی اور مسافر کو وہ ظلم اور نائنصافی نظر نہیں آتی جو مکہ اور مدینہ میں بھی ہوتی ہے یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب زیادہ روایتی ممالک سے آنے والے مسلمان مغرب کا سفر کرتے ہیں تو وہ اکثر ان مسلمانوں کے مقابلے میں گناہوں کے فتنوں اور فتنوں میں گہرے ہوتے ہیں جو مغرب میں پیدا ہوئے اور پرورش پائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر ملکی مسلمان جو زیادہ محدود اور روایتی زندگی گزار رہے ہیں جب مغرب میں داخل ہوتے ہیں تو فتنے اور فتنے ان پر طوفانی لہر کی طرح ٹکراتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ ان میں پیدا ہونے اور پرورش پانے والوں کی نسبت آسانی سے پھسل جاتے ہیں فتنوں اور آزمائشوں اس لیے فرار کی قسم کی ذہنیت کو اپنانا آج کے دور اور دور میں عملی نہیں ہے ان فتنوں اور فتنوں پر کامیابی کے ساتھ قابو پانے کی بنیادی کلید جیسا کہ اسلام نے اشارہ کیا ہے اسلامی علم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے ذریعے مضبوط ایمان کو اپنانا اور آنے والی نسلوں کو یہ رویہ سکھانا ہے مضبوط ایمان اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ایک مسلمان تمام فتنوں اور فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ثابت قدم رہے چاہے وہ کہیں بھی کیوں نہ ہو ان نعمتوں کا استعمال جاری رکھ کر جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دیا گیا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت یہ تعلیم نوجوان مسلمانوں کو اسلام میں پائی جانے والی مموعات کے پیچھے کی حکمتیں سکھائے گی فرار کی قسم کی ذہنیت کو اپنانے سے یہ تعلیم نہیں ملے گی یہ صرف ان فتنوں اور فتنوں تک رسائی سے کچھ پابندیاں فراہم کرے گی ایک مجرم کی طرح جو عارضی طور پر جیل میں بند ہے مجرم کی رہائی کے وقت وہ اس وقت تک جرم کی زندگی میں واپس آ جائیں گے جب تک کہ وہ اس کے خلاف تعلیم حاصل نہیں کر لیتے اسی طرح ایک نوجوان مسلمان میں فطری خواہشات ہوں گی جو ان دنیاوی فتنوں اور فتنوں سے بھڑکتی ہیں اور اس تعلیم کے بغیر وہ غالباً ناکام ہوں گے جب ان کا امتحان ہوگا جب کسی شخص کو محض اس کے پیچھے حکمتوں کے بغیر کسی ممانت کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ ممانت پر عمل کرنے کا امکان کم ہوتا ہے اور اس میں دھوکہ دہی کا امکان زیادہ ہوتا ہے جبکہ جو شخص حرمت کے پس پردہ حکمتوں سے واقف ہے وہ اس پر عمل کرنے کا زیادہ امکان رکھتا ہے مثال کے طور پر جسے شراب کے منفی پہلوؤں کا علم ہو جیسے کہ کسی کی جسمانی اور ذہنی صحت کو پہنچنے والے نقصان اس کا جرائم جھگڑوں لڑائیوں اور حملوں سے مضبوط تعلق ہے اس کا لوگوں پر مالی اثر اور دیگر منفی نتائج ہیں نشے کا عادی بننا جیسے کسی کے رشتے اور زندگی کو تباہ کرنا اس سے دور رہنے کا امکان اس شخص کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے جو ممانت کو جانتا ہے لیکن اس کے پیچھے کی حکمتوں کو نہیں جانتا آخر میں ایک مسلمان کو عملی اقدامات کرنے چاہیے تاکہ وہ اور ان کا خاندان فتنوں اور شیطانی فتنوں سے بچ سکے لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے حصول کے لیے بنیادی قدم تعلیم قرآن پاک کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا تاکہ کوئی شخص اسلام کی ممانتوں سے بچنے کے پیچھے کی حکمتوں کو سمجھے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جاری رکھیں گے جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کی رضا کے لیے دی گئی ہے باب پندرہ الحجر آیات انتالیس چالیس ابلیس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے اس لیے میں ضرور زمین پر ان کے لیے یعنی انسانوں کو خوشنما بناؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے تیرے مخلص بندوں کے ایمان کو مضبوط کرنا ایک آٹھ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا اس دنیا میں ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی جدوجہد کی ایک اہم وجہ دنیاوی چیزوں کی قدر کا غلط اندازہ لگانا ہے کیونکہ ان کی اچھی اور بری کامیابی اور ناکامی کی تعریف غلط ہے ایک کاروباری مالک دیوالیہ ہو جائے گا اگر وہ اپنے خرید و فروخت کے سامان کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا اسی طرح جو شخص دنیاوی چیزوں کی قدر و قیمت کا غلط اندازہ لگاتا ہے وہ اپنی کوششوں کو غلط جگہ دیتا ہے اور چیزوں کو غلط ترجیح دیتا ہے جس سے وہ دونوں جہانوں میں تناؤ اور پریشانی کا باعث بنتا ہے زیادہ تر لوگ کامیابی اور ناکامی اچھے اور برے کی تعریف ثقافت فیشن اور سوشل میڈیا کی طرف سے دی گئی تعریفوں کی بنیاد پر کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ چیزوں کی قدر کا غلط تعین کرتے ہیں مثال کے طور پر ان معیارات کے مطابق بہت سی جائیدادوں کا ہونا اچھی بات ہے جبکہ چند دنیاوی اثاثوں کا ہونا ایک بری چیز ہے حالانکہ یہ بالکل درست نہیں ہے وہ لوگ جن کے پاس بہت سی دنیاوی چیزیں ہیں جیسے کہ جائیدادیں اکثر دنیا میں سب سے زیادہ تناؤ اور پریشانی میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں اس کی ایک بہترین مثال فرعون ہے جو کہ اب تک کے سب سے امیر اور باسر آدمیوں میں سے ایک ہے اس کے مقابلے میں جس کے پاس بہت سی دنیاوی چیزیں نہیں تھیں حضرت علیہ السلام یہ جاننے کے لیے کسی ذہانت کی ضرورت نہیں ہے کہ دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسمانی سکون کس کو دیا گیا تھا چیزوں کا غلط اندازہ لگانا ثقافت فیشن اور سوشل میڈیا کو اپنی زندگی چلانے کی اجازت دیتا ہے اگر کوئی غلط شخص کو اپنی گاڑی کی ڈرائیور سیٹ پر بیٹھنے دیتا ہے تو وہ انہیں صحیح منزل تک نہیں لے جائے گا دماغ اور جسم دونوں جہانوں میں سکون نتیجے کے طور پر ایک مسلمان اپنے ایمان کو پچھلی سیٹا گاڑی کے جوتے میں بھی رکھتا ہے اور صرف اپنی چند عبادتوں اور عبادات کے دوران اس کی طرف رجوع کرتا ہے لیکن اگر کوئی دونوں جہانوں میں دماغ اور جسم کا سکون چاہتا ہے تو اسے صحیح ڈرائیور کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح منزل تک پہنچ سکے دونوں جہانوں میں دماغ اور جسم کا سکون صحیح ڈرائیور اسلام ہے جب انسان اسلام کی دی گئی کامیابی اور ناکامی اچھے اور برے کی تعریفوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ دنیاوی چیزوں کی اصل قدر کا صحیح اندازہ لگاتا ہے اور اس لیے اپنی کوششوں کو صحیح جگہ پر رکھتا ہے اور ان وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے جو انہیں عطا کیے گئے ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں اللہ تعالیٰ جو دلوں کا کنٹرول ہے جو کہ سکون کا گھر ہے پھر انہیں دونوں جہانوں میں دماغ اور جسم کا سکون عطا فرمائے گا باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے ایمان کو مضبوط کرنا ایک ایک نو میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا شیطان بے شمار مختلف طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے پھندوں کے بارے میں جاننا کسی شخص کو ان سے بچنے میں مدد دے سکتا ہے باب پینتیس فاتر آئے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا اسے دشمن ہی سمجھو وہ تو اپنی جماعت کو دوزخ والوں میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے اس کا سب سے بڑا مقصد ان کی موت قبر اور ان کے آخری فیصلے کو یاد کرنے سے باز رکھنا ہے وہ جانتا ہے کہ موت کو یاد رکھنا انسان کو اس کے لیے تیاری کرنے کی ترغیب دیتا ہے جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہے جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو موت کو کثرت سے یاد کرنے کی ترغیب دی کیونکہ یہ لذتوں کو ختم کرنے والی ہے سنن ابن ماجہ نمبر چار ہزار دو سو اٹھاون میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے اس لیے شیطان موت کو یاد کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے ان کی دنیاوی مصروفیات کی یاد دلاتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے مناسب تیاری نہ کر سکے اگر کسی کو ان کی موت یاد آتی ہے تو وہ اسے دوسرے لوگوں کے نقطہ نظر سے اس کے بارے میں سوچنے کی طرف موڑ دیتا ہے مطلب ایک شخص اپنی موت کے دوسرے لوگوں جیسے کہ ان کے بچوں پر اثرات کے بارے میں سوچے گا اگرچہ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے تاہم ایک مسلمان کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے بچوں کا رازق اور پالنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں وہ اس عمل کے لیے صرف والدین کو استعمال کرتا ہے اور وہ آسانی سے والدین کی جگہ کسی اور ذرائع سے لے سکتا ہے دوسرے موت کے بارے میں دوسرے لوگوں کے نقطہ نظر سے سوچنا انسان کی توجہ اپنی موت کی تیاری سے ہٹا دیتا ہے اس کے بجائے انہیں اس دنیا میں مزید محنت کرنے کی ترغیب دی جائے گی تاکہ وہ اپنے زیر کفالت افراد کے لیے مزید دولت اور جائیدادیں جمع کر سکیں اس خوف سے کہ اگر وہ مر جائیں تو انہیں غریب اور محتاج چھوڑ دیا جائے یہ ایک بار پھر عملی طور پر اپنی موت کی تیاری سے ان کی توجہ ہٹاتا ہے کسی کو یاد رکھنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے معقول طریقے سے دولت بچانے اور اس سے زیادہ خرچ کرنے میں بڑا فرق ہے جو زیادہ تر مسلمان کرتے ہیں شیطان کے قائم کردہ ان خلفشار کو دور کرنا چاہیے اور اس کے بجائے اپنے نقطہ نظر سے اپنی موت پر صحیح معنوں میں غور کرنا چاہیے تاکہ وہ عملی طور پر اس کی تیاری کرے اپنی تنہا اور اندھیری قبر جہاں ان کے تمام رشتہ دار دوست اور دنیاوی اموال ترک کر دیں انہیں اور ان کے آخری فیصلے کے لیے جب وہ اکیلے اپنے امال کے نتائج کا سامنا کریں گے باب اسی ابا سے آیات چونتیس سینتیس جس دن آدمی اپنے بھائی سے اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اس کی بیوی اور اس کے بچوں سے بھاگے گا ہر آدمی کے لیے اس دن اس کے لیے کافی معاملہ ہوگا شاید اس عکاسی کے ذریعے شیطان کے اس خاص جال سے بچ کر وجود کے ان ناگزیر مراحل کے لیے عملی طور پر تیاری کر لی جائے ایمان کو مضبوط کرنا ایک سو بیس میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا دنیا بھر میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کتنے لوگ جیسے کہ سیاست دان اسلام اور اس کے مختلف پہلوؤں پر تنقید کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے سے اور غیر مسلموں کو اسے قبول کرنے سے باز رکھا جائے اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ ان کا مسئلہ اسلام اور اس کے کسی حصے سے نہیں ہے جیسا کہ عورتوں اور مردوں کے لباس کوڈ سے اسلام کے ساتھ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ محض رسوم و رواج کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو کسی کی زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے جیسے کہ اس کی ذاتی سماجی مالی خاندانی اور کام کی زندگی لیکن چونکہ یہ لوگ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں جانوروں کی زندگی نہ کہ کوئی اعلیٰ اخلاقی ضابطہ اس لیے ان کو مسلمانوں کو اسلام کے وضع کردہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کرتے ہوئے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ عمل کرنے والے مسلمان انہیں ایسا دکھاتے ہیں جانوروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں جو صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جیتے ہیں اپنے حیوانی رویے پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ اسلام کی وکالت کے ضابطہ اخلاق میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی ان کی ناقص کوشش کو سیدھا دیکھتا ہے کیونکہ اسلام ایک منطقی بے عیب اور سیدھا طرز زندگی ہے مثال کے طور پر یہ لوگ اکثر اس ڈریس کوڈ پر تنقید کرتے ہیں جس پر اسلام خواتین کو عمل کرنے کا حکم دیتا ہے اگرچہ لاتعداد خواتین خاص طور پر مغرب میں رہنے والی اپنی مرضی سے اسلام کے مقرر کردہ معیار کے مطابق لباس پہننا چاہتی ہے پھر بھی یہ لوگ اصرار کرتے ہیں کہ انہیں اسلامی لباس کے ضابطے کی پابندی کرنی چاہیے کیونکہ یہ خواتین پر ظلم کرتا ہے عقل رکھنے والا کوئی بھی شخص واضح طور پر دیکھ سکتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہننے کی خواہش رکھنے والی مسلمان عورت کو روکنا اپنے اپنے ظلم چنانچہ وہ ایک مظلوم پر مزید ظلم کر کے اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان خواتین کی برین واشنگ کی گئی ہے جو کہ انتہائی توہین آمیز ہے کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خواتین کمزور دماغ آخر میں یہ عجیب بات ہے کہ ان لوگوں کو اسلامی لباس کے ضابطے کے ساتھ مسئلہ کیسے ہے پھر بھی انہیں کسی دوسرے لباس کوڈ پر کوئی اعتراض آ اعتراض نہیں ہے کوئی ادارہ بڑا کاروبار آ ادارہ ایسا نہیں ہے جس کا لباس کوڈ نہ ہو جیسے کہ تعلیمی ادارے ہسپتال فوج پولیس فورس ریٹیل سیکٹر کاروبار اور یہاں تک کہ سیاسی عمارتیں جن پر اسلام پر تنقید کرنے والے یہ سیاست دان کام کرتے ہیں وہ ان تمام جگہوں کے ڈریس کوڈ پر کبھی تنقید نہیں کرتے جو دنیا کی اکثریت کو گھیرے ہوئے ہیں اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ صرف اسلام اور اس کے مختلف پہلوؤں کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو حیوانات کے نشان سے بچا سکیں کیونکہ وہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں نہ کہ اعلیٰ ضابطہ اخلاق کے تحت کسی مسلمان کو ایسے لوگوں سے کبھی بے وقوف نہیں بننا چاہیے انہیں چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے بجائے اپنے ایمان کو مضبوط کریں تاکہ وہ احمقانہ تنقید کے باوجود اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت پر قائم رہیں اطاعت میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے ایمان کو مضبوط کرنا ایک دو ایک میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اس کی کوششوں کے مطابق ملے گا مثال کے طور پر جو طالب علم اتنی محنت سے نہیں پڑھتا وہ اپنے امتحانات میں کامیاب ہو سکتا ہے پھر بھی وہ شاید اتنی دنیاوی کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا جیسے کہ ایک اچھی نوکری جس طالب علم نے زیادہ محنت کی اور اس وجہ سے بہتر گریڈ حاصل کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی کوششوں کے مطابق جزا دیتا ہے نہ کہ صرف زبانی اعلان ایمان اور نیک نیت مثال کے طور پر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے والوں کو بیان کرتے ہوئے درج ذیل آیت میں پہلی نعمت جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام اور بڑے محلات نہیں ہے بلکہ آرام باب چھپن الواقعہ آیات اٹھاسی نواسی اور اگر وہ مقربوہے میں سے ہوتا تو اس کے لیے راحت اور فضل اور لذت کا باغ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں انہیں ہر چیز سے پہلے آرام ملتا ہے کیونکہ وہ اس دنیا میں اس کی اطاعت میں تھک جاتے ہیں اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اس لیے جس طرح عام طور پر اس دنیا میں اپنی کوشش کے مطابق دنیاوی کامیابی حاصل ہوتی ہے اسی طرح وہ دنیا اور آخرت میں بھی اپنی کوششوں اور ارادوں کے مطابق روحانی کامیابی حاصل کریں گے لہذا ہر مسلمان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کتنی روحانی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت میں کوشش کرتا ہے ایمان کو مضبوط کرنا ایک دو دو میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا ان اہم چیزوں میں سے ایک جو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی خلوص نیت سے اطاعت کرنے سے روکتی ہے جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس نے عطا کی ہیں ان طریقوں سے جو اس کی خوشنودی کے لیے قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کی گئی ہے ان پر کیا غیر فعال اور فعال تنقید اور تزہیق کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے آ کمزور ایمان رکھنے والے مسلمانوں کی طرف سے یہ دونوں گروہ ان عقیدت مند مسلمانوں کی عقیدت اور فرما برداری کو حقیر سمجھتے ہیں جو ان نعمتوں کو استعمال کرنے کا انتخاب کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں بجائے اس کے کہ ان کو اپنے لیے راضی کرنے کے طریقوں میں استعمال کرے وہ اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے اسلام کے وضع کردہ ضابطہ اخلاق پر عمل پیرا ہوتے ہیں جو لوگ اللہ سبحانہ اوتال کی اطاعت کی قدر نہیں سمجھتے جس میں دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسم کا سکون شامل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ متقی مسلمان دیوانے ہیں اور ان کے اس رویے کے نتیجے میں وہ دنیا کی آسائشوں سے محروم ہو رہے ہیں ان کی مثال دو لوگوں کی سی ہے جنہیں ایک ایسا کھانا پیش کیا جاتا ہے جو لذیذ معلوم ہوتا ہے لیکن ان میں سے صرف ایک کو جو بصیرت رکھتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ کھانا زہریلا ہے وہ دوسرے کو تنبی کرتے ہیں کہ وہ زہر آلود کھانا نہ کھائے لیکن دنیاوی چیزوں کی محبت میں مدہوش ہونے کی وجہ سے وہ اس نصیحت کو نظر انداز کر کے کھانا کھاتے جبکہ مشیر کو لذیذ کھانے سے لطف اندوز نہ ہونے پر احمق سمجھتے جو شخص یہ بصیرت حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عملاً اطاعت سے باز آ جائے گا جب وہ غیر فعال افعال طور پر دوسروں پر تنقید کرتے ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسمانی سکون صرف اطاعت میں مضمر ہے اللہ عز و جل باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے جبکہ اس کی نافرمانی ان کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرنا دونوں جہانوں میں مصیبت ہی کا باعث بنتا ہے دنیاوی خواہشات اور حوث میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے باب بیس تاہا آیات ایک دو چار ایک دو چھ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں ایک بار دیکھ رہا تھا اللہ فرمائے گا اس طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو وہ بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اسے اس سچائی پر قائل کرے یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص اسلام کی تعلیمات کو سیکھتا اور اس پر عمل کرتا ہے اور جب وہ دوسروں کے انتخاب کے نتائج کا مشاہدہ کرتا ہے جیسے کہ دنیاوی آسائشوں میں ڈوبنے والے اکثر پریشانی تناؤ ڈپریشن اور خودکشی کے رجحانات کا سامنا کرتے ہیں یہ بصیرت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کو برقرار رکھے باب دو البقرہ آیت دو سو بارہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے ایمان کو مضبوط کرنا ایک دو تین میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا ایمان کا ایک حصہ جو اپنے اپ میں ایک امتحان ہے یہ ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس نے عطا کی ہیں ان طریقوں سے اس کی رضامندی جیسا کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ٹھوس فوائد حاصل کرنے کی ضمانت نہیں ہے جیسے کہ مال میں واضح اضافہ اللہ سبحانہ اوتال کی اطاعت سے وابستہ فوائد اکثر کسی کے روحانی دل میں زیادہ لطیف اور تجربہ کار ہوتے ہیں جیسے ذہنی سکون حاصل کرنا باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے کمزور ایمان والا اکثر اللہ تعالیٰ سے ٹھوس فائدے مانگتا ہے جیسے اچھی صحت اچھا گھر اور اچھا پیشہ جیسا کہ اسلام ان چیزوں کی ضمانت نہیں دیتا شیطان اکثر لوگوں کو مکمل طور پر ایمان سے اکم کم از کم ان کے عقیدے پر عمل کرنے سے باز رکھتا ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے یہ حقیقت ایک امتحان ہے جس میں ایک مسلمان کو مضبوط ایمان حاصل کر کے کامیابی سے گزرنا چاہیے اس میں اسلامی علم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا شامل ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دونوں جہانوں میں حاصل ہونے والے ان گنت فوائد کا یقین ہو جائے اس کے علاوہ کسی کو ہمیشہ یہ سمجھ کر اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے کہ حقیقی فائدہ اکثر ٹھوس نہیں ہوتا جیسے کہ کسی کی ذہنی صحت اور تندرستی میں مثبت تبدیلی ایک شخص جس کے قدموں میں دنیا ہے وہ اس غیر محسوس فائدے کے لیے خوشی خوشی اسے ترک کر دے گا لہذا ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے ٹھوس فوائد حاصل کرنے کے لیے بے وقوف نہیں بنایا جانا چاہیے کیونکہ ان کی ضمانت نہیں دی گئی ایسا کرنا کسی کو اس کی فرمابرداری سے مزید دور دھکیل سکتا ہے جب کسی کو وہ ٹھوس فائدہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے اس سے دونوں جہانوں میں نقصان ہوتا ہے باب بائیس الحج آیت گیارہ اور لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے اگر اسے اچھائی چھو جاتی ہے تو اسے تسلی ملتی ہے لیکن اگر وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اس نے دنیا اور آخرت کھو دی ہے یہی سری نقصان ہے ایمان کو مضبوط کرنا ایک دو چار میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا قرآن پاک میں دو قسم کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو اسلام کی حقانیت کی نشاندہی کرتی ہیں ایک قسم کی نشانیاں قرآن کریم کی آیات ہیں اور دوسری قسم کی نشانیاں مخلوق کے اندر پائی جاتی ہیں ہر شخص سے گزارش ہے کہ وہ ان دونوں قسم کی نشانیوں پر غور کرے تاکہ اپنے لیے اسلام کی سچائی کا اندازہ لگا سکے مثال کے طور پر جب کوئی کائنات کے اندر ایک سے زیادہ کامل نظاموں پر غور کرتا ہے جیسے زمین کا سورج سے کامل فاصلہ سمندروں کی کامل کثافت جو بحری جہازوں کو ان پر چلنے اور سمندری زندگی کو اپنے اندر پنپنے کی اجازت دیتی ہے پانی کا چکر اور بہت سے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نتیجہ نکالیں گے یہ تمام نشانیاں جب پہچانی جاتی ہیں اسلام کے مختلف پہلوؤں جیسے اللہ کی وحدانیت بلندی قیامت وغیرہ پر کسی کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اکثر کائنات کے اندر یہ نشانیاں سائنس کے تعاون سے ہوتی ہیں جو ان پر کسی کے یقین کو مزید مضبوط کرتی ہیں اگرچہ اسلام کو سائنس کے ذریعے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب ایسا ہوتا ہے تو کوئی بھی تعریف کر سکتا ہے مثال کے طور پر سائنس دانوں نے ثابت کیا ہے کہ جب کوئی ستارہ اپنی زندگی کے اختتام کو پہنچتا ہے تو وہ پھیلتا ہے اور سرخ ہو جاتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جو کہ کائنات کا خاتمہ ہے آسمان کا رنگ سرخی مائل نظر آئے گا جو سورج کا رنگ سرخ ہونے کی صورت میں ہوگا باب پچپن الرحمن آیت سینتیس جب آسمان پھٹ جائے اور سرخی مائل ہو جائے اس کے علاوہ قیامت کے دن سورج کو تخلیق کے دو میل کے فاصلے پر لایا جائے گا اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر دو ہزار آٹھ سو اڑسٹھ میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے سورج کی یہ حرکت اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ اپنی عمر کے آخر میں سائز میں پھیل جائے سائنسدانوں نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ جب کوئی چیز مسلسل پھیلتی رہے گی اور بلاخر اپنے ٹوٹنے کے مقام پر پہنچ جائے گی تو وہ چیز پھٹ جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ مختلف سمتوں میں بکھر جائے گا قرآن مجید میں کائنات کے خاتمے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے باب بیاسی الانفار آیات ایک دو جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے گر کر بکھر جائیں گے یہ حیرت انگیز ہے کہ سائنس نے ایک ہزار چار سو سال پہلے نازل ہونے والی اسلام کی تعلیمات پر کیسے اتفاق کیا ہے ایک مسلمان کو دونوں قسم کی نشانیوں پر دھیان دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت پر ثابت قدم رہیں گے جس میں ان نعمتوں کا استعمال شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے طریقوں سے عطا کی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اور اس پر درود ہو اس سے دماغ اور جسم دونوں جہانوں میں سکون ملتا ہے باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے ان نشانیوں کو نظر انداز کرنا ایمان کی کمزوری اور عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کا باعث بنتا ہے باب بارہ یوسف آیت ایک سو پانچ آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گزرتے ہیں اور ان سے غافل ہے اس سے دونوں جہانوں میں مشکلات پیدا ہوتی ہے بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے ایمان کو مضبوط کرنا ایک دو پانچ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا میں اس دنیا میں مسلمانوں کی مختلف اقسام اور ان کے طرز عمل پر غور کر رہا تھا اس فکر کے مطابق مسلمانوں کو تین گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا گروہ سب سے بہتر اور مسلمانوں پر مشتمل ہے جو اپنی جان و مال اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اس طرح اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرتے ہیں وہ مادی دنیا سے صرف اپنی ضروریات اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے لیتے ہیں اور اپنی باقی کوشش علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے وقف کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں اور دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں ظاہری طور پر وہ گویا اس دنیا کی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہوتے لیکن در حقیقت اس میں انہیں دوسری قسم کے مسلمانوں سے زیادہ سکون ملتا ہے قیامت کے دن ان کا حساب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آسان ہوگا دوسرا گروہ ان مسلمانوں پر مشتمل ہے جو اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہیں اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں وہ اسلامی علم حاصل کرنے اس پر عمل کرنے میں زیادہ محنت کیے بغیر سامنے آتے ہیں وہ اپنی کوششوں کی اکثریت اس دنیا کی حلال لذتوں کو حاصل کرنے اور ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے وقف کرتے ہیں جب وہ حرام سے اجتناب کرتے ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ وہ اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کر لیں گے لیکن جب وہ مادی دنیا میں شامل ہو گئے تو ان کا احتساب طویل ہو جائے گا اور جیسا کہ صحیح بخاری نمبر 6536 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبی فرمائی ہے کہ جس کے عمال کی چھان دین ہوگی اسے سزا دی جائے گی دنیا میں لطف اندوز ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو زیادہ دیر تک کھڑے رہنا عذاب کی ایک شکل ہے مسلمانوں کا آخری گروہ بدترین قسم کا ہے کیونکہ وہ بہترین گروہ کی طرح اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف نہیں کرتے بلکہ دوسرے گروہ کی طرح مادی دنیا کی حلال لذتوں سے بھی لطف اندوز نہیں ہوتے یہ لوگ اپنی جائز خواہشات کو پورا کیے بغیر حاصل ہونے والی دنیاوی چیزوں کو جمع کرتے ہیں یہ رویہ انہیں دوسرے دو گروہوں کے درمیان کھڑا کر دیتا ہے یعنی وہ دنیا کی حلال چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہوں گے اور نہ ہی روزن قیامت ان کو حاصل ہونے والی دنیاوی چیزوں کا حساب دینا ہوگا اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حتمی گروہ میں شامل نہ ہوں کیونکہ یہ واضح نقصان ہے ایک مسلمان کو بہترین گروہ سے تعلق رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر وہ واقعی اس کا انتظام نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے فرض کو ادا کرتے ہوئے دوسرے گروہ میں شامل ہو جائیں دنیا کی صرف حلال لذتوں سے لطف اندوز ہوں اور اللہ کی بخشش و رحمت کی امید رکھیں اعلی ایمان کو مضبوط کرنا ایک دو چھ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا جب کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مشاہدہ کرے گا تو وہ واضح طور پر دیکھے گا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر قدم پر آزمائے گئے حالانکہ اب اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین مخلوق تھے لہذا آزمائش اور مشکل کوئی لانت نہیں ہے اور نہ ہی بدحال زندگی کی علامت ہے یہ در حقیقت ایک شخص کے لیے چمکنے اور وافر انعام جمع کرنے کا ایک موقع ہے باب انتالیس از زمر آیت دس مریض کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا جب بھی انہیں آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ وہ صبر اور شکر گزار رہیں جیسا کہ اس نے کیا تھا مزید برآں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنے کے باوجود ہر مرحلے میں آپ کے دل کو سکون ملا یہ سکون اس لیے حاصل ہوا کہ اس نے جو نعمتیں عطا کی تھیں ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کیا باب تیرہ اللہ آیت اٹھائیس بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے لیکن جو اس کی تقلیب میں ناکام رہتا ہے اسے تاریخ اور گھٹن والی زندگی کے سوا کچھ نہیں ملے گا چاہے ان کے قدموں میں دنیا ہی کیوں نہ ہو باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس لیکن جو میری نصیحت سے روگردانی کرے گا یقیناً اس کی زندگی تنگ آ جائے گی اس لیے جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا ذہنی سکون حاصل کرنے اور دکھی زندگی کے درمیان فرق ہے خواہ کسی کو مشکلات آسانی کے وقت کا سامنا ہو اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف بنی نو انسان کی رہنمائی کے لیے وقف کر دی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلیں جو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی تعلیمات پر ثابت قدم رہے تمام مسلمان آخرت میں اس کی صحبت کے خواہاں ہیں لیکن وہ صرف اس صورت میں حاصل کریں گے جب وہ اس کے راستے پر چلیں گے ایک شخص اپنے ساتھی کے ساتھ ختم نہیں ہوگا جس نے ایک مخصوص راستے پر سفر کیا تھا اگر وہ مختلف راستے پر چلتے ہیں اسی طرح اگر مسلمان اب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور راستے پر چلیں گے تو آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے یہ ان کی بابرکت زندگی اور تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے بھی محض اپنے قول سے عقیدہ کا اعلان نہیں کیا اور عملی طور پر اب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے گریز کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ رویہ انہیں آخرت میں آپ کے ساتھ شامل ہونے سے روک دے گا در حقیقت یہ دوسری قوموں کا رویہ تھا جو اپنے انبیاء علیہم السلام سے محبت کا دعویٰ تو کرتی ہیں لیکن عملی طور پر ان کی پیروی میں ناکام رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ آخرت میں اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے نیز جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیات مبارکہ کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہی راستہ ہے جس سے کوئی شخص بامانی اور قیمتی ہو سکتا ہے اور بامقصد وجود ان کی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے سے ہے باب اکاون زاریات آیت چھپن اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے یہ صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اس کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہے جن کی وضاحت قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ہوتی ہے محض جسمانی امال سے اس کی تائید کیے بغیر محض زبانی طور پر ایمان کا اعلان کرنا اس گلدان کی طرح ہے جو ظاہری طور پر خوبصورت نظر آتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہے یہ اس زندگی میں بامانی وجود کا باعث نہیں بنے گا چاہے وہ آخرت میں جنت میں ہی کیوں نہ جائے اس کا اشارہ الت برانی الموجم الکبیر ایک سو بیاسی جلد بیس میں موجود ایک حدیث سے ملتا ہے جس میں متنبع کیا گیا ہے کہ جنت میں انسان کو صرف وہی چیز پچھتائے گی جو زمین پر اپنی زندگی کے دوران وہ اوقات ہیں جب اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا آلی یعنی اپنی زندگی کے اوقات میں انہوں نے جو نعمتیں عطا کی تھیں ان کا صحیح استعمال کر کے تخلیق کا مقصد پورا نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان جو صرف بنیادی فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں پھر بھی اپنی زندگی میں ایک خلا محسوس کرتے ہیں ایک ایسا خلا جسے مکمل طور پر اور عملی طور پر اپنے مقصد کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی اس کے علاوہ عام طور پر لوگ خوش ہو جاتے ہیں جب وہ دنیاوی چیزیں جیسے دوسروں سے مال و دولت کے وارث ہوتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے وراثت کے لیے مال نہیں چھوڑا اپنے بھی دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح علم کو پیچھے چھوڑ دیا اس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر دو سو تیئیس میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے لہذا اگر مسلمان اس کے حقیقی وارث بننا چاہتے ہیں تو انہیں اس وراثت میں سے حصہ لینا چاہیے آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بات کا بہترین نمونہ ہے کہ کس طرح ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے لیے اپنے فرائض کو پورا کرنا چاہیے وہ قرآن کریم کی عملی نمائندگی ہے لہذا مسلمانوں کو اپنے فرائض کی صحیح ادائیگی کے لیے ان کی بابرکت زندگی کا مطالعہ اور اس پر عمل کرنا چاہیے اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں باب تینتیس الحزاب آیت اکیس یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور باب تین علی عمران آیت اکتیس کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور باب چار النساء آیت اسی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور باب انسٹھ الحشر آیت ساتھ اور جو کچھ تمہیں رسول نے دیا ہے اسے لے لو اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز رہو ایمان کو مضبوط کرنا ایک دو ساتھ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا بے شمار اسباق جو مسلمان کی دینی اور دنیاوی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں قرآن پاک سے سیکھے جا سکتے ہیں لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ صرف وہی ہوگا جو اس کے تینوں پہلوؤں کو اخلاص کے ساتھ پورا کرے پہلا پہلو یہ ہے کہ خلوص دل سے اسے صحیح اور باقاعدگی سے پڑھا جائے دوسرا پہلو اسے سمجھنا ہے اور آخری پہلو یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر خلوص دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق عمل کیا جائے قرآن کریم کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھنا اور اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنا یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرنا ایک غیر مسلم کے حوالے سے جب کوئی اس مقصد کو پہچاننے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ وہ اس زمین پر کیوں بنائے گئے اور کیوں رکھے گئے اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں چیزوں اور لوگوں کو غلط طریقے سے ترجیح دیں گے وہ ان چیزوں کو اہمیت دیں گے جو اتنی اہم نہیں ہیں وہ اپنی زندگی ان چیزوں کے لیے وقف کر دیں گے جو بڑی تصویر کے حوالے سے بے معنی ہے ان کا کھانا پینا خوشی اور غم انہی چیزوں کے گرد گھومے گا بعض اس قدر نچلی سطح پر پہنچ جائیں گے کہ دوسرے غیر مسلم بھی یہ اعلان کریں گے کہ ان کی زندگی بے مقصد ہے اور ان کا کوئی حقیقی مقصد آمانی نہیں ہے مثال کے طور پر بہت سے لوگ اپنی زندگی اور اپنی کوششیں ڈرامے تفریح کھیل جانوروں پودوں اور اپنے کیریئر کے لیے وقف کرتے ہیں اگرچہ کسی کی کوششوں کو حلال کیریئر کے لیے وقف کرنا ایک اچھی چیز ہے لیکن اسے زندگی میں کبھی بھی کسی کا حتمی مقصد نہیں بننا چاہیے اس قسم کا شخص اپنا مقصد پورا نہیں کرے گا اور اس کے بجائے بے مقصد اور خالی زندگی گزارے گا وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کریں گے جو انہیں دی گئی ہیں جو انہیں ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرنے سے روکتی ہیں یہ ایک اہم وجہ ہے کہ جن لوگوں نے بہت زیادہ دنیاوی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ افسردہ اور خودکشی کر لیتے ہیں جو اپنی زندگی کو قیمتی اور بامانی سمجھتا ہے وہ کبھی خودکشی پر غور نہیں کرے گا یہ غور و فکر اپنے اپنے اس بات کا ثبوت ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی زندگی بے مقصد ہوتی ہے خواہ انہیں دنیاوی کامیابیاں ہی کیوں نہ حاصل ہوں جیسا کہ انہوں نے اپنی تخلیق کے مقصد کو نہ سمجھا اور نہ ہی اسے پورا کیا باب انسٹھ الحشر آیت انیس اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ اللہ کو کو بھلا بھلا دیا دیا تو نے انہیں اپنے آپ یہی لوگ نافرمان ہیں اور بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس لیکن جو میری یاد سے من موڑے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی ان مسلمانوں کے حوالے سے جو صرف اسلام کے بنیادی فریضہ کو پورا کرتے ہیں اور قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطالعہ اور اس پر عمل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے وہ اپنے مقصد کو صحیح معنوں میں سمجھنے میں ناکام رہیں گے اس زمین پر تخلیق اور ان کا مقصد کیونکہ یہ بنیادی واجبات کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا نجتا وہ دن کے ایک گھنٹے سے بھی کم وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کے لیے وقف کر دیں گے کیونکہ واجبات کی تکمیل میں دیر نہیں لگتی یہاں تک کہ یہ زیادہ تر معاملات میں دوسروں جیسے کہ ان کے خاندان کی اندھی تقلید پر مبنی ہے وہ صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ علم کی کمی اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ فرائض کیوں ادا کرتے ہیں قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے بغیر ان کی توجہ صرف اور صرف اس دنیا پر ہوگی اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے کیونکہ انہیں اس دنیا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا پھر اس لحاظ سے ان میں اور غیر مسلموں میں زیادہ فرق نہیں ہے کیونکہ ان کی تمنائیں امیدیں خوف تمنائیں اغراض و مقاصد ایک ہی ہوں گے یہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی اس قسم کے مسلمانوں اور ان کے فرائض کے درمیان ان کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے درحقیقت جب انہوں نے اپنے فرض کو پورا کیا اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا تو امید ہے کہ انہیں جنت ملے گی لیکن اس رویہ مانی کو سمجھنے اور اپنے مقصد کی طرف کام کرنے میں ناکام رہنے کی وجہ سے وہ اس دنیا میں کبھی بھی حقیقی سکون نہیں پا سکیں گے کیونکہ وہ اپنی دنیاوی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پائیں گے چاہے وہ ان کو حلال طریقوں سے استعمال کریں ساری توجہ صرف اور صرف اس دنیا اور اس کی لذتوں پر ہے کیونکہ انہیں اس دنیا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس لیکن جو میری یاد سے من موڑے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اس یاد میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے یہ تب ہی ممکن ہے جب انسان اپنے مقصد اور دنیاوی نعمتوں کے مقصد کو سمجھے جو اسے عطا کی گئی ہے اس طرز عمل میں کوتا ہی اس کی بنیادی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان جو اپنے فرض کو پورا کرتے ہیں وہ اکثر ذہنی پریشانیوں جیسے ڈپریشن کی شکایت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے یاد نہیں کیا جس سے دونوں جہانوں میں امن قائم ہوتا ہے باب تیرہ اللہ آیت اٹھائیس بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے یہاں تک کہ اگر یہ مسلمان جنت میں ہی کیوں نہ جائیں اپنے رویے کی وجہ سے وہ اس بات سے بالکل ہی بھول گئے کہ انہیں اس زمین پر کیوں رکھا گیا ہے ان کی مثال ان طلبہ کی ہے جنہیں ان کے استاد نے فرضی امتحان دیا ہے کچھ طلبہ اس کی تیاری کے لیے تندہی سے کام کرتے ہیں جبکہ دوسرے طلبہ اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے اور بمشکل اس پر نظر ثانی کرتے ہیں یہاں تک کہ اگر دونوں قسم کے طالب علم امتحان پاس کر لیتے ہیں تو استاد صرف ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو اس کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ وہ اکیلے ہی فرضی امتحان کے مقصد کو سمجھ چکے اس کا مقصد طلبہ کو صحیح ذہن میں رکھنا تھا تاکہ وہ اپنے حقیقی امتحانات سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں جو لوگ اپنے فرضی امتحانات کی تیاری میں ناکام رہے وہ شاید پاس ہو گئے ہوں گے لیکن وہ فرضی امتحان کے نقطہ اور مقصد سے پوری طرح محروم رہ گئے یہ ان مسلمانوں کی مثال ہے جو اس زمین پر ہونے کا مقصد تو نہیں سمجھتے لیکن دوسروں کی اندھی تقلید کرتے ہوئے جنت میں پہنچ جاتے وہ خوبصورتی سے سجے ہوئے گلدان کی طرح ہیں جو اندر سے کھوکھلا ہے اپنی پست دنیاوی خواہشات کی وجہ سے وہ وہ عظیم مقام اور مقصد حاصل نہیں کر پاتے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا باب پچانوے ٹن میں آیا چار چھ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین قد و قامت پر پیدا کیا ہے پھر ہم اسے پست سے نیچے کی طرف لوٹا دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہ ان کو اس دنیا میں امن حاصل کرنے سے روکتا ہے کیونکہ جس کی خواہش کم ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی اور غیر اہم باتوں پر دباؤ ڈالتا ہے وہ اپنی زیادہ تر کوششیں دنیاوی فائدے کے لیے وقف کر دیں گے جس کا انہیں نہ دنیا میں فائدہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں باب اٹھارہ الکہف آیات ایک صفر تین ایک صفر چار کہہ دو کیا ہم تمہیں سب سے بڑے خسارے میں رہنے والوں کے بارے میں ان کے امال کے بارے میں بتائیں ان لوگوں کے احترام میں جو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں ایک خاص ادراک عطا کیا جائے گا جس میں دنیا اور اس میں ان کے وجود کو دیکھنا ہے یہ خیال انہیں اپنی تخلیق کا مقصد اور اس زمین پر اپنے مقصد کو دیکھنے کی اجازت دے گا یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرنا یہ ادراک انہیں سمجھائے گا کہ یہ دنیا اور اس میں موجود نعمتیں صرف ایک ذریعہ ہیں جس سے وہ آخرت تک محفوظ رہ سکتے ہیں یعنی دنیا اور اس میں موجود چیزیں اپنے آپ میں ختم نہیں ہیں یہ انہیں ہر اس نعمت کا استعمال کرنے کی ترغیب دے گا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی گئی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی صرف اسی میں مضمر ہے باب سولہ النحل آیت ستانوے جو کوئی نیکی کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی میں ہر چیز اور ہر چیز کو صحیح طریقے سے ترجیح دیں گے وہ اس چیز کو اہمیت دیں گے جو قیمتی ہے اور جس چیز کو نظر انداز کیا جانا چاہیے اسے نظر انداز کریں گے ان کی مثال ایک لائبریرین کی ہے جو اپنی کتابوں کی عظیم لائبریری کو صحیح ترتیب سے ترتیب دیتا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کی کتاب بغیر کسی دباؤ کے آسانی سے تلاش کر سکیں جبکہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی میں چیزوں اور لوگوں کو صحیح طور پر ترجیح نہ دینے والا لائبریرین کی طرح ہے جو اپنی کتابوں کے بڑے ذخیرے کو بے ترتیب ترتیب سے ترتیب دیتا ہے نجتا ایک کتاب تلاش کرنا ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب اور تناؤ کا باعث بن جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی تمام کتابوں کو غلط جگہ دی تھی اسی طرح جو شخص دنیاوی نعمتوں جیسے کہ مال و دولت اور لوگوں کو جو عطا کی گئی ہیں ان کو ضائع کر دے اسے ان سے تناؤ کے سوا کچھ نہیں ملے گا یہ وہ ہے جو اس زمین پر ان کی تخلیق اور ان کے مقصد کو نہیں سمجھتا یہ وہ ہے جس کو آخرت کا ادراک نہیں ہے خواہ وہ بنیادی واجبات کو پورا کرے جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن پاک ایک شخص کو جو ادراک عطا کرتا ہے وہ اسے سمجھائے گا کہ وہ تمام دنیاوی نعمتیں جو اسے عطا کی گئی ہیں وہ اپنے اپنے ختم ہونے کا ذریعہ نہیں ہے لہذا وہ اس دنیا میں جو کچھ حاصل کرتے ہیں کھوتے ہیں یا حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں اس سے وہ کبھی بھی بری طرح متاثر نہیں ہوں گے کیونکہ تمام چیزیں صرف ایک ذریعہ ہیں ذرائع اہم نہیں ہیں صرف اختتام ہیں ان لوگوں کے برعکس جو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے ذریعے صحیح ادراک کو اپنانے میں ناکام رہتے وہ ان چیزوں سے پریشان نہیں ہوں گے جو انہیں اس دنیا میں حاصل نہیں ہوتی وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہیں اس دنیا میں نہیں ملے گا وہ انہیں آخرت میں کامل اور مستقل طور پر دیا جائے گا یہ تصور انہیں دنیا کا اس طرح مشاہدہ کرنے کی اجازت دے گا کہ گویا یہ آخرت کے نا ختم ہونے والے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے جیسا کہ سنن ابن ماجہ نمبر کی حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لہذا اگر وہ قطرہ کھو دیں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ لفظی طور پر ایک سمندر کے کنارے کھڑے ہیں یعنی آخرت باب چار آیت ستتر کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قسم کا انسان دنیا کو چھوڑ دیتا ہے بلکہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں جو انہیں عطا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس طرح دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی حاصل ہوتی ہے در حقیقت اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے میں جڑا یہی تصور ہے جس نے انبیاء کرام علیہم الاسلو والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کرایا اب صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہیں جیسا کہ انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں پیدا کیا اور اس کی تکمیل کے لیے سخت محنت کی عظیم صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے کیونکہ وہ مادی دنیا سے کسی دوسرے سے زیادہ لاتعلق تھے اور آخرت کے زیادہ خواہش مند تھے کوئی دوسرا اس پر امام ابو نعیم الاسفہانی رحمت اللہ علیہ حل الولولیا ودبقا تلسفیہ روایت دو سو اٹھتر میں بحث کی گئی ہے اس ادراک اور ادراک سے ان کی زندگی مکمل بامقصد اور بامانی بن گئی ان کے ادراک سے ان کی آرزویں آسمانوں کو چھو گئیں اور اس کے نتیجے میں وہ عظیم بن گئے جیسا کہ انہوں نے اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھا اور اس کی تکمیل کی کوشش کی باب چھ الانام آیت ایک باسٹھ کہہ دو بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جبکہ جن کی نظریں اس پست دنیا تک محدود تھیں وہ سب کچھ حاصل کر کے بھی پست ہو گئے باب دس یونس آیت چوبیس دنیاوی زندگی کی مثال اس بارش کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا جسے زمین کے پودے جذب کر لیتے ہیں جنہیں انسان اور مویشی کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین اپنی زینت اختیار کر لے مزین کیا جاتا ہے اور اس کے لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں اس پر ہمارا حکم رات کو آ دن کو آتا ہے اور ہم اسے کھیتی کی طرح بنا دیتے ہیں جیسے وہ کل نہیں پھلی تھی اسی طرح ہم غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کرتے ہیں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا یہی ادراک اور سمجھنا اس شخص کو عطا کرتا ہے جو ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی مخلصانہ کوشش کرتا ہے جو اس سے محروم رہتا ہے وہ اپنی تخلیق کے مقصد اور اس زمین پر ہونے کے مقصد کو سمجھنے سے قاصر ہے چاہے وہ آخرت میں جنت حاصل کر لے اوپر جن تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا خلاصہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے باب چھپن الواقعہ آیات ایک گیارہ جب واقعہ ہوتا ہے اور اب تین قسم کے ہو جاتے ہیں پھر اسام حق اسحام حق کیا ہے اور بائیں بازو کے ساتھی بائیں بازو کے ساتھی کیا ہے اور پیش رو پیش رو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریب لائے گئے ہیں آخر میں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ باب ایک فاتحہ میں کیا گیا ہے اور باب ایک الفاتحہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں جو ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے استعمال کرے گا اسے دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی ملے گی جبکہ ان کا غلط استعمال کرنے والا غضب الہی حاصل کرے گا اور آخر کار دونوں جہانوں میں ہار جائے گا جب کوئی اسلامی تعلیمات کے ذریعے صحیح تصور کو اپناتا ہے تو یہ سبق واضح ہو جاتا ہے باب ایک الفاتحہ آیات چھ سات ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا لہذا قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس ادراک اور فہم کو اپناتے ہوئے پیشواؤں کو پکڑنے کی کوشش کریں کیونکہ اس دنیا میں وقت محدود ہے اور رخصتی کی دعوت ہے ہاتھ میں باب دس یونس آیت پینتالیس اور جس دن وہ ان کو جمع کرے گا تو گویا وہ دن کی ایک گھڑی باقی نہیں رہے تھے اور باب تین علی عمران آیت ایک سو پچاسی ہر جان نے موت کا مزہ چکنا ہے اور تمہیں تمہارا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا پس جس کو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اس نے اپنی خواہش کو حاصل کر لیا اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مزے کے سوا کیا ہے